اور جو لوگ آمان لائے اور اچھے کام کیے انقرب ہم انہیں باغوں میں لے جائیں گے جن کنچی نہر رواں ان میں ہمیشہ رہیں گے ان کے لیے وہاں ستھری بیبیاں ہیں اور ہم انہیں وہاں داخل کریں گے جہاں سایہ ہی سایہ ہوگا